شہید والے بہیجلہ بڑی ادیان آج جون انیس سو ستر کی چودہ تاریخ ہے افسوس ہے کہ پچھلے اتوار کو میری سرکار آج بھی ابھی کلیتن بحال تو نہیں لیکن مناسب نہیں سمجھا کہ آباد آ جائیں اور اس طرح سے واپس چلے جائیں تو جتنی امت ہوگی اس کے مطابق کچھ پرانے کریم سے پیش کر دوں گا لالو دن سننا اور نقصان ملنا اٹھا رہا تو خود قرآن نے کہا ہے درد کا آغاز سورہ انتا سے ہوتا ہے چوتھی سورت بحم بھائی یا ہم نار کتنا تو ردا کو منڈا دالا کا اس اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرو میں عام ترجمہ ادب کی بیان کیا جاتا ہوں کہ جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اس سے اس کے زور کو پیدا کیا اور پھر ان سے آگے کشور تعداد مرد اور عورت کا سلسلہ آگے چلا خدا کے قوانین کے لیے داعش کرو اس قانون کے لیے داعش جس کی ہوں سے تم ایک مدنی زندگی میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہو اس کی ابتدا ایک خاندانی زندگی سے ہوتی ہے باہمی رشتے داری سے ہوتی ہے خدا تمہارے ہر ایک عمل پر نگران ہے ایک انسانی بچے کی پیدائش آج تو ایک معمول کا واقعہ ہے اس میں کسی قسم کی نہ حیرت ہوتی ہے نہ کوئی تعجب آتا ہے مرد اور عورت نار اور ماردہ کے باہمی اختلاط سے اس سے قرار حمل ہوتا ہے وضع حمل کے بعد بچہ دنیا میں آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے لیکن اگر اس سلسلے کو پیچھے کی طرف لوٹائیے تو کہیں جا کے ذہن گھٹ جاتا ہے کہ یہ پہلا جوڑا جن سے یہ آگے سلسلہ چلا تھا یعنی جس سے پہلے کوئی اور جوڑا نہیں تھا تو یہ پہلا جوڑا کس طرح سے وجود میں آ گیا وہ یہ انسانی اس طرح جا رہے ہیں بات دور نکل جائے گی میں تو یہ کہوں گا کہ وہ انسانی پیچھے جب جاتا ہے تو سارے سلسلہ کائنات میں کہیں جا اٹھنا پر پڑتا ہے اسے پہلے یہ کہتے ہیں تو بات یہاں صرف پیدائش کی ہے اس لیے انسانی ذہن یہاں جا کے ہوتا کہ یہ پہلا جوڑا کیسے آ اگر چوڑے انڈے سے بنتے ہیں تو انڈے تو مرغی دیتی ہے مرغی بہت مرغی انڈے سے پیدا ہوئی تھی تو وہ انڈا کہاں سے آ گئی یہاں جو پیدا ہوا کہ پہلا جوڑا مرد اور عورت کا کہاں سے آ گیا جس سے پھر آگے دوسرا اتنا اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے پہلے جوڑے کا تو پھر اگلا سارا مسئلہ کی طرف سے جو روز کیا وہ تو ہمارے سامنے اب آتا ہے یہ علم پہلی بار پرانے کریم میں نہیں آیا تمام اردو اور کرام کی وقت سے یہ آتا رہا لیکن دقت ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اردو سلط میں سے کسی کی بھی چون آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں ہے نہیں اس میں انسانی ذہن کی آمیزشوں کو کی ہے قرآن اس کے متعلق بار بار کہتا ہے کہ وہ محرط ہیں اور تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے خود دو کتابوں والے بھی اس کو اب تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں اصل میں وہ نہیں ہیں جو ان کے انبیاء کو ملی تھی اس لیے ان میں انسانی آمیز ہے تو اب ذہن انسانی اس مسئلے کو حل کیسے کرتا کہ پہلا جوڑا کیسے آ گیا اب اس کے سوال چاہ رہے گی وہ کسی طرح سے کوئی ایک جوڑا پیدا کرتا ان شیو جی اور پاروتی کا جوڑا پیدا کر لیا سدھارت برہما نے پیدا کر دیا چلیے سر مطلب ہوا آپ کے ہاں یہ تعمیر نسل میں یہ امبیا کرام جی کا ذکر قرآن کے لیے میں آتا ہے ان کی سانسوں کتابوں کے مجموعے کا نام سوراج رکھا جاتا ہے جسے ایسا میں عتیق کہتے ہیں سول ٹیکسٹیمنٹ کہتے ہیں بائبل کا پہلا مجموعہ وہی ہے یہودیوں کی کتاب مقدس بھی وہی ہے یعنی یہ مجموعہ ہے کتابوں کا عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں تو اس کی کتاب کتابیں پیدائش سے ہوتی ہے تو انہوں نے جوڑا پیدا کرنے کی بجائے ایک مرد بنایا یہ تورات میں ہے جرمنی نے مٹی لگائی اس کا ایک پتلا بنایا اور اس پتلے میں روح رکھی تو وہ مرد بن گیا اب وہ بنانے والے نے اس اچانک نے ایک مرد بنایا تو آگے پھر اس کی دقت پیدا ہوئی تو مجھے گھوڑا بنانا چاہیے سے تو کام نہیں چل رہا تو پھر اس نے اس کی پتنی کو کیا اس میں سے اس کے جوڑے کو عورت کو نکالا اور جب وہ عورت آ گئی تو اس نے میں سمجھتا ہوں تو شکر کا کلمہ ادا کیا ہوگا کام تو مشکل مگر آسان نظر آیا بند ہوا کسی طرح سے اور بند آگے پوچھنا چاہتا یہ کی سراج تھا یہ رہتا ہمارے لیے تو بہت آسان تھا میرے کتب ہے یہ خدا کی بتائی ہوئی بات تو ہے نہیں لیکن انسانی نے آتا اس میں مانے میں اس میں دیا ہم پر کون سی پابندی آج ہوتی ہے کہ ہم دور کو صحیح مانے لیکن اس کے لیے آگے ہوئی تو خود قرآن قرون کی بھی جو تبادی آگے لکھی ہے میں درمیان میں قرآن کو تو الگ الگ کم اس کے سنواد میں آئیں گے قرآن قرون کی جو تباہی لکھی گئی اس نے بھی یہی واقعہ درج کر دیا گیا قرآن کی ان آیات کی تفصیل میں جن میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے بہت تم درج کر دیا ہم جو کہہ سکتے تھے کہ سر ٹھیک ہے اپنے زمانے میں انہوں نے کوئی بیٹھا سمجھا ہوگا ہم اس کی کیا بندی آتی ہے کہ ہم بھی وہی کچھ سمجھیں لیکن اس کے لیے ہمارے راستے میں دو دیواریں کھڑی رہی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے جو کچھ لکھا انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں اور یہ ہے وہ بنیاد جہاں کہ ہمارا جو مرورہ اسلام ہے وہ بھی اسی سطح کی پر آ کے کھڑا ہو گیا جس سطح پہ یہ تمام ابھیان مظاہر تھے جو ذہنی انسانی کے تراشی جاتے یعنی وہاں خدا کی کتاب نہیں تھی یہاں خدا کی کتاب موجود ہونے کے باوجود یہ دور وہ بڑے بن گیا جو دوسروں کے یہاں چنا کے آج کے یہاں یہ جو تفصیل لکھی گئی اس کے لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی پابندی لائبریری اب اگر اسے تسلیم کر دیا جائے تو یہ حضور کا فرمان ہے تو بارہ ایک مسلمان تو اس کے سامنے سر جھک جائے گا بلکہ گرانونی اس کے خلاف کو خیال نہیں گزر سکتا کہ حضور کا سونا مظرا محبت سب سے پہلے وہی حضور کے نازل ہوئی آپ نے اس زمین کی جو تشریف فرما دی کہ مسلمان نے دوسروں کا پورا کرنے کا ہے کہ صاحب یہ تشریف صحیح نہیں ہو سکتی معذ اللہ معذ لیکن ہوا ہمارے ساتھ لے کر تھوڑے تھوڑے سبق کوئی ارشاد اپنے انداز کے اندر اسی طرح سے حضور نے امت کو دیا ہی نہیں ہے یہ روایات میں آپ کہتے ہیں جیسا کہ کئی دفعہ اس مجلس میں اس سے بھی کر چکا دو تین سو سال کے بعد اڑھائی سو سال کے بعد تو پہلا مجموعہ بخاری شریف کا مرتب ہوا بغیر کسی قسم کے پہلے کے تاریخ میں کچھ نہیں کی زبانوں روایتیں چلی جا رہی ہے ان روایتوں میں آپ سوچتے ہیں دو ڈھائی سو سال کے عرصے ہیں یہ مختلف مذاہب کے لوگ مسلمان ہو نہیں تھے عیسائی بھی یوروپی بھی ایرانی بھی روسی بھی نہیں کہاں کہاں پھر یہ تانے نکلے کس کس نے بنایا سازش یہ کی گئی کہ جس نے بھی کوئی افسانہ تراچا کالا رسول اللہ پہلے دیکھا اور کما کالا رسول اللہ آخر نے کہا اور وہ آپ کے یہاں حدیث رسول بن گئے دشواری پیدا ہو گئی نے اپنے ہی ہاں جو کچھ یہ لکھا یہ لکھا کہ نے یہ فرمایا فلاں روایت میں یہ آیا فلاں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے گردنی پھر سے بھی آگے ایک اور خیال آیا جہاں سے ہی ایسی بات تھی کہ خود انہوں نے کچھ لکھا اس کے متعلق آپ کے یہاں یہ عقیدہ وغیرہ کیا گیا جو کچھ اسناف کہہ گئے ہیں اس سے ہم ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے اسی کی پابندی لازم تھا ہمارے اوپر انہوں نے قرآن کو خوب سمجھا سوچا حدیث ان کے سامنے تھی رسول اللہ کے دور سے ہم سے زیادہ قریب تھے اس لیے انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے بعد ہم کچھ فکر نہیں کر سکتے میرے نے ایک دوست اگلے دنوں بات کی کسی ایسے حاصل سے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پرانے کریم کے اندر کچھ غور و فکر کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ سر غور و فکر وہ اپنا جو تھے متقدمین زمین وہ غور و فکر کر چکے انہوں نے کیا ہے ہم نہیں اب کریم نے کہا کہ قرآن نے قدم قدم پہ ہم نے کہا ہے کہ غور کرو فکر کرو ساکر کرو تدبر کرو تم سے کام لو انہوں نے کہا کہ یہ اوپر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ نماز کرو روزہ رکھو سے لوگ لو تو ہمارے لیے اور غور کرو فکر کرو تو بدل کرو وہ میں نے کہا ٹھیک خان کے آندو گنا یہ جہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ یہ قرآن کے حکام اور فکر تدبر تعصب شعور جو تھا یہ ان کی ہمارے لیے ہے نہیں غلط ہے انسان جی قرآن کے عمل تک کے لیے ہر انسان کے لیے یہ دعوت سے غور و فکر دیتا ہے اور جو غور و فکر سے کام نہیں لیتے ان کے مطابق کہ کروانا تو کرانا تو جہنگانہ کو جہنم میں جانے والے انسان ہیں آخرت اس کا جہنم تو جا کے دیکھیں گے یہاں کی جہنم تو ہمارے سامنے ہے نا کہ جو پانچ ہزار برس سے غور و فکر چھوڑ دے کس قسم کے جہنم میں مبتلا ہوتی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے میں نے عرض کیا ہے کہ جو باتیں ہمارے راستے میں حائل ہو گئی ایک تو انہوں نے جو کچھ لکھا اس کے مطابق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کروایا گرد میں جھک جاتی ہے اس کے اور پھر یہ کہ اخلاق نے اگر اپنی طرف سے بھی کچھ لکھا ہے ہم ان کے خلاف کچھ نہیں سکتے یہ جو خاص مسئلہ ہمارے سامنے ہے پہلے انسان کی پیدائش کیسے ہو گئی میں نے روپیہ کے سوراج کی کتاب پیدائش میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے مٹی سے آدم کا ایک ٹکڑا بنایا اور اس کے پتلی سے پھر اس کی پیدا کی ہمارے یہاں آپ دیکھیے جب اب کھانا آگے بڑھتا ہے تو اس میں زیر داستان کے لیے کچھ اور بڑھانا پڑتا ہے اگر وہ پہلے ہی افسانے کی نقل ہو تو ایک دوسرے افسانے کی کچھ قیمت نہیں ہوتی اس کو اس زیادہ ہونا چاہیے نا وہاں اتنا ہی تھا ہمارے ہاں کی تقاصر میں یہ لکھا ہے پہلے تو وہ یہ تصویر ہمارے ہاں بڑی مشہور تفصیل ہے پہلے دور کی اصل میں وہ تبری کی جو پہلی تفصیل ہے نا یہ اسی کا ہی ملخص ہے اور اصل تو یہ ہے کہ جتنی دفاتیر آپ کے یہاں ہیں وہ تمام تبری کی سب سے پہلی تقسیم کے اوپر ہی ہیں حقیقت میں اپنے اپنے انداز کے مطابق بات کو پھیلاتے چلے گئے ہیں کہا سب نے وہی کچھ ہے جو وہ کہہ گئے اور انہوں نے انتظام کیا ہے تو جو بھی کہا ہے اس کے لیے کہا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا جامد ہو کے رہ گئے نا آپ کے ذہن اس طرح سے اس میں لگا دیے گئے نا اتنا ایک کہنے تصویر کہ میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا پہلے تو اس نے لکھا ہے کہ رشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے جن رات کے دن آدم جون کے کے دن یہ پیدا ہوتا ہوں کرنے نہیں یہ آپ اس لیے سے سوچیے کہ یہ بدھ اور جمعے رات اور جمعے رات یہ انسانوں کے دور کی چیز ہے یہ ہمارے متاثر جو ہیں ان کے پوچھوں کو صحیح کہ آپ کا ذریعہ عمل کیا ہے کہ فروخت بدھ کے دن پیدا ہوئے جمنات جمعرات کے دن پیدا ہوئے آدم جمعے کے دن پیدا ہوئے چلیے سوال یہ تھا پیدا کیسے ہوئے لکھا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کی ایک چیز آئی گئی یاد رکھیے ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام نبی مٹی اٹھائی گئی جو تھی اور اچھی تھی جب اس کا خمیر تھا تب اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور چالیس دن تک وہی پتلے کی شکل میں رہے اب سے اضافہ ملازہ کرنا ہے ابلیس آتا تھا اور اس کا ناک مار کر دیکھتا تھا کہ وہ بجتی ہوتی تھی جیسے کوئی ایک چیز ہو لات مار کے دیکھ کر پھر اس نے دیکھ لیا کہ کھوکھلی ہوئے اندر سے پھر منہ کے سراغ سے گھستا ہے پیچھے کے سراغ سے نکل جاتا تھا اور اسی طرح سے وہ آتا جاتا تھا پھر جب اللہ نے انہوں روح کی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی رہی گوشت بنتا گیا جب ناپتا رو پہنچی تو وہ اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا لیکن نیچے کے گھر میں رو نہیں پہنچی تھی اس لیے اٹھنا چاہیے جب سارے جسم میں روح پہنچ گئی اور چھوٹ آئی تو کہا الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا یا اللہ یہ تفصیل ہے آپ اور ہمارے لیے دقت ہوئے کہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا پھر اس کے بعد میری کا پیدا کرنا ہے آپ سائن تنہا سے یہ اتنی ہے ایک دن آپ کا نیم کا غلطہ ہوا تو آپ کی بانی تکلیف سے حضرت اللہ کو پیدا کیا جان کر انہیں دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں کے ساتھ رہنے اور سسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی چلیے سر کراس نے تو یہاں تک کہنے کے بعد مسئلہ چھوڑ دیا سلسلہ آگے چلے گا لیکن ہمارے ہاں ایک سہولت کا مسئلہ سامنے آ گیا تو ان کا تو ہونا چاہیے یعنی اگر جو بغیر نکاح کے آگے سلسلہ چلے تو ہمارے آپ کو نکلنا یعنی آگے جہاں تک وہ چلے نے پہلا گنا کہا تھا آدم ہوا کا وہ تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہا ہم تو اپنے ایسی چیزیں نہیں دیں گے اس کا خیال کچھ بات ملتا تھا ہمارے یہاں مولانا احتشام شام اللہ ہے نا کہاں صاحب انہوں نے اپنے درد میں جو فرمایا تھا ریڈیو کے درد کیا کرتے تھے نا انہوں نے یہ فرمایا ان کے نزدیک نکاح کی بڑی اہمیت تھی تو انہوں نے اس نے کہا کہ حضرت علیہ السلام نے جب اس عورت کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا بنایا یعنی نبی نے ہاتھ بڑھایا تو وہی کے ذریعے اللہ کا حکم پہنچا کہ آپ اس وقت تک اسے چھو نہیں سکتے جب تک اس کا محل نہ ادا کیا حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ پر اس کا محل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مہر یہ ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دس بار لے بھیجا جائے حضرت آدم نے دس مرتبہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور ملائکہ کی شہادت کے ساتھ دونوں کے مابین نکاح قائم ہوا اور اس جمعہ کے آخری حصے میں فرشتوں کو حکم ملا کہ یا اور سچے موتیوں کے زیور اور لباس زینت سے حضرت ہوا کو آراستہ کر کے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے چلیے صاحب نکاح بھی ہوا جھوڑا بھی بنا نکاح بھی ہوا انسانی بات کیا سے گئی شرعی نقصان نگا سے اپنا حل ہو گیا آج آپ گھبرائیے نہیں نہ ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے میں یہ رہا تھا بات اگر ان حضرات کے اپنے ہی خیال تک ہوتی تو اس میں ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں تھی قرآن کریم نے اپنے سمجھنے کے متعلق بتایا یہ ہے کہ سم ہی آیات نہ کے سے ارتھ سے ہی سبجنا یا کرنا ہوتا تو ہم اپنی نشانیاں عالم آگے اور پاک میں دکھاتے چلے جائیں گے جو بھی کسی پس پردہ نشانی کے اوپر پڑا ہوا پردہ اٹھے گا تو اس سے قرآن کا کوئی دعویٰ ایک دعویٰ حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا جس طرح آہستہ آہستہ یہ حقیقت بن سامنے آ جائے گی کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے یعنی زمانے کے تک میں انسان بڑھتا چلا جائے گا اس علم کی روح سے جو حقائق منتشر ہوں گے ہر حقیقت قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتی چلی جائے گی قرآن کسی ایک دور میں سمجھا نہیں جا سکتا اور میں یہ کر دوں کہ ایک ہی چیز ہے قرآن کے آسان کے زندگی کے سفر میں ہدایت رہنمائی دینا وہ تو ایسی صاف واضح بلکہ متعین ہے تو وہ اور بڑی آسان ہے بلکہ جس سے قرآن پرانا راستہ چلنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں قرآن کچھ مشکل کتاب نہیں ہوتا ہے بڑی آسان کتاب ہے واضح ہے سریانند لیکن جو شہر ہے یہ کی ہدایت اس کے آسان جو ہے اور ایک چیز ہے اس میں حقائق میں بیان ہوئے ہیں حقائق تو علم کی روح سے سمجھے جا سکتے ہیں اور حقائق کی کیفیت یہ ہے کہ اصل چیز جو اس کی ہدایت ہے ہدایت کے ضمن میں سے ہی تشریحات لاتا ہے تنقیدات لاتا ہے کس انداز سے اس کو ایکسٹرک میں بیان کرنے ہوتے ہیں انہیں تو علمی انداز سے ہی بیان کیا جا سکتا تھا یہ جو حقائق اس میں بیان ہوئے ہیں یہ ان کے متعلق ہے کہ جن کی ان میں انسانی بڑھتا کرا جائے گا پرانی حقائق ابھر کے سامنے آتے کرے جائیں گے لہذا پرانی حقائق کسی ایک دور میں سمجھے نہیں جا سکتے یہ ارتقائی طور پر تدریجن سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور یہ ہے وہ بات کہ ہر دور کے انسان کو غور اور فکر اور تدبر اور فروغ کی تاقی کی گئی ہے تو یہ دوسرا نامت نہیں ہے قرآن قیامت تک کے لیے کتابیں مصروف ہے کائنات بھی ہوئے حقائق بھی اپنی اپنی جگہ پر کتابیں مطلوب ہیں انسانی بلند ہوتا ہوا ایک ایک حقیقت پر پڑا ہوا پردہ اٹھاتا چلا جائے گا قرآن کے کی صداقت کا چلا جائے گا اور یہ سلسلہ جاری نہیں ہوگا تفکر کا حکم دنیا کے آخری انسان کو بھی اسی طرح سے جا سکے سبر اعظم تو مسلمانوں کے لیے اس سے پہلے اگر یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی تو اس کے لیے ہمارے بزرگ یہاں نہیں ہے انسانی علم کی سطح ابھی اتنی اونچی نہیں ہوئی اور اگر آج یہ حقائق ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں تو اس میں کی ہماری ان میں انسانی خود اتنا اونچا آ گیا ہے ہمارے دور میں کہ کل تک یہ چیزیں جو بالکل راجے سربستہ نظر آتی تھیں آج انڈیا بربی ہمارے سامنے آ گئی ہے ہماری اگر کوئی خوبی ہے اس میں تو اتنا ہی ہے کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا تھا غور فکر تفظر شعور سے کام لینے کا ہم نے اس سے کام لیا انسانی نے جو کچھ منتشر کیا تھا ہم نے اس کی روشنی میں قرآن کی آیات پر غور کیا اور حقیقتیں ہمارے سامنے آ گئے اس اعتبار سے ہم اس سے آگے ہیں ہم آگے کیا ہیں ہمارا زمانہ وہاں سے آگے ہے ان انسانی کی اونچی ہے یاد رکھیے ہر دور میں ان میں انسانی جو ردا رکھتا ہے تو دیوار سوچی جاتی ہے یہ جو ہمارے یہاں دے دیا گیا تو پہلا دور جو تھا سب سے اونچا جنگی زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے یہ حقیقت حقیقت نہیں ہے کے خلاف انسانیت اور کانوں رہی ہے علم بڑھتا چلا جا رہا اور علم کے کی تو کوئی حد بھی نہیں وہ بات جو اقدس و آدم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان کے مطابق علم کی انتہائی بلندیوں پر تھی حضور کی بھی دعا قرآن میں مشہور ہے کرب بنا ضدنی یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر تو اگر حضور ہی علم کے علاقے کی دعائیں مانگتے ہیں تو اور کون ہو سکتا ہے ان کے بعد جو یہ کہہ لے تو نہیں صاحب آپ علم کے علاقے کی ضرورت نہیں یہ تو یہ تو ضرور بنا ضرور ہمارے پیالے چکے اب اس میں ایک خطرہ کی بھی گنجائش نہیں ہمارے دل لپیٹے ہوئے ہیں اب اس کے اندر کوئی آواز نہیں جا سکتی قرآن نے ہمیں کا کام لینے حکم دیا حضرون کا اتنا یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس میں بھی وہ عالم الناس جو ہے وہ دعا مانتے ہیں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ لیے مغل کا تو یہ تھا کہ وہ علم کی دنیا میں بھی انسانیت کی سلامت کرتا سب سے آگے جاتا سمجھنا اس کہ اگر آج ہم ان اس قسم کے حقائق کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں تو اس میں انفرادی طور پر کچھ ہماری کاریگری نہیں ہے جن میں انسانی آگے بڑھ گیا ہے اس کی روشنی میں قرآن کے حقائق خود ہوئے میں کی طرح سامنے آتے ہیں اب دیکھیے اسے یہ جو مشکل ترین مسئلہ تھا پہلا جوڑا کیسے آ گیا ابتدار کس طرح سے ہو گئی پانچ انتظار آج دو اور دو چار کی طرح سے کیا کریں وہ مرد اور عورت یا نر مادہ کے اس طرح کے جوڑوں کو جیسا ہمارے سامنے آج بھی ہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح سے زندگی کی ابتدا نہیں ہوئی یہ بات ذرا مشکل کی ہے لمبی سی بھی ہے درس دن میں اس کو سننے تو نہیں جاؤں گا ملقب اس کا وہ ہے جو اس وقت تک ہمارے ہاں سائنس میں حقیقت رابطہ کی طرح جو سامنے ہمارے لے آئی ہے وہ کسی عرض پر ان آرگینک میٹر کا یعنی وہ مادہ جس میں زندگی نہیں ہوتی یہ مٹی زندگی نہیں تھی پانی کے چھینکے سے زندگی کی مضبوط ہوتی ہے پانی جب مٹی کے ساتھ ملتا ہے اور اس میں حرارت پہنچتی ہے تو وہ ایک سائی ہوتا ہے خمیر ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ ہم کہتے ہیں وہ کنارے پہ پانی جمع ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کنارے کے اوپر وہ سوکھتا بھی ہے بسان بھی اس میں آتی ہے یہ جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں سے بسان آتی ہے یہ اس ایک الیکٹریسکیشن ہوتی ہے اس سے اس کے اندر کتنے باریک جو چیزیں کو کہتے ہیں سینڈ بھی کہتی ہیں ان سے وہ سال یا اس قسم کی چیزیں کھینچ کر پانی کی موڑیں اس میں ملتی ہیں سورج کی حرارت سے وہ آگے بڑھتی ہے اور اسے کہا گیا ہے ایک ایسا جسوما سامنے آتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے یہ خدا کی تکلیف کا پروگرام ہے جو اس نے ایسا بنایا جو چومی زندگی یا لائف فن جو ہے وہ یہ ہے آج بھی وہ اس طرح سے مٹی اور پانی کے امتزاج سے تھوڑی کی حرارت باہم پہنچا کے اس کے اندر سے یہ چیزیں آپ کو دکھا سکتے ہیں مائکروسکوپ کے لیے نہ مٹی الگ چل رہی ہوتی ہے نہ پہلے اس کیچڑ میں کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے بعد نہیں کہ رہے پور بچوں کو سال ہو جی تو ذرا بڑے ہو جاتے ہیں وہ تو ہمارے آپ کے خبر بھی آ جاتے ہیں یہ جو پھل کر جاتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں گوشت کر جاتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ بڑی ہوتی ہے جو ہمارے یوں آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں نیچے آئی کے سامنے وہ جسم میں بڑی باری کو ہمارا سارا جسم ان جسموں سے بنا ہوا ہے اور یہ ایسا عجیب سلسلہ ہے کبھی اور کتا سن کر میں آؤں گا قرآن کے تو بتاؤں گا وہ بھی کام سامنے لاتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہمارے ہاں ہے یہ مکمل یوں ہم بن نہیں کریں گے ہر سانس میں ہم مرتے ہیں ہر سانس میں ہم بنتے ہیں ایک سیکنڈ میں قریب پچاس لاکھ جو سنوا ہمارے اندر تڑپ ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں پچاس لاکھ کے قریب اور اس کی جگہ نیا جو سنوا بنتا ہے یہ لائف سیل جو ہے ان کی ابتدا اس طرح سے ہوتی وہ ہوتا ہے اس کے اپنے اندر ابھی اس کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جیسا اور سن پیدا یہ واحد ہوتا ہے یونیورٹر ہوتا ہے اپنی رات کے اندر وہ جانے بھی ہوتی ہے لیکن اس میں ابھی آگے کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس کے بعد وہ کچھ عرصہ اور حرارت وغیرہ سے یا اور زیادہ لگا دیتا ہے جو منہ سے تھک جاتا ہے اس کے خود دو حصے ہو جاتے ہیں ان کو سیل بھی کہتے ہیں یا رات سیل بھی کہتے ہیں وہ سسٹر سیل جو ہے دو حصوں کے اندر وہ خود کب کے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ان میں سے ایک حصے کو آپ یہ کہیے کہ وہ مظفر ہوتا ہے دوسرا نئے مضبوط ہوتا ہے ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے یہ کہیے کوئی نہیں کہتا تھا آج تک کہ وہ پہلا شہر جس سے اپنے اندر کوئی مختلف قسم کی خصوصیات نہیں نظر آتی تھی خود ہی کو ایسے نمود سے جب پھٹتا ہے تو ڈوج سے بھی جب بڑھتا ہے تو ان دونوں میں الگ الگ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں لیجیے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے پہلا جوڑا وجود میں آ گیا ہے اور اس سے آگے بڑھنا شروع وہ جو مٹی اور پانی کے انتظار تھے وہ سل تو بنتے چلے جاتے لیکن وہ واحد ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کے اندر دو ہی خصوصیت نہیں ہوتی ہٹتا ہے اس کے اندر جوڑا بنتا ہے اس دوروں سے پھر آگے بات چلتی ہے زندگی جب تروں سے شروع ہوئی مختلف ارتقائی مدارج طے کرتی ہوئی قرآن کے الفاظ میں ایک ایک دور جو پچاس پچاس ہزار سال کا بھی تھا آگے بڑھتی گئی کر بدلتی گئی پانیوں میں پہلے پیدا ہوئی مچھلی وغیرہ کی شکل میں سے پانی میں لہر کے ساتھ بہا کے کشتی کے اوپر ان کو پھینکا پانی پیچھے ہٹ گیا نے اپنا نیا جو انوائرمنٹ تھا ماحول تھا تو اس میں زندہ رہنے کے لیے وہ دو کی کچھ بھی رہے کچھ رینگنا پیدا ہو گیا کچھ پڑوں پیدا ہوئے زمین سے رونگنے والے پیدا ہوئے کچھ چڑنے والے ہوئے کچھ چلنے والے ہوئے یہ سارے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیا جا رہا ہوں پھر آگے بڑا سلسلہ سوال آپ کہتے ہیں جس قرار حمل جسے کہتے ہیں ناگرک کہتے ہیں دودھ پلانے والے کیونکہ ہاں یہ سلسلہ جاری ہوا قرآن کے الفاظ ہیں اور پھر اس طرح سے جب یہ سلسلہ نرو مادہ حیوانات میں آیا اگلی بڑھتی ہوئی شکل جو تھی کرے انسانی کر دے گئے اور یہ سلسلہ پھر آگے جاری ہے سائنس کے انکشافات اس حد تک آپ پہنچے یہ چیزیں اب ان کے یہاں نظری نہیں رہ گئی ٹھوس حقائق بن گئی اور حق تو کہتے ہیں اس کو جو ہے کہ وہ محسوس طور پر سامنے آ جائے ایک حقیقت بنتا ہے یہ چیزیں حق بن گئی ہیں دیکھی جا سکتی ہیں دکھائی جا سکتی ہیں تو یوں ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے کئی در کئی جو اتنی بھی جانداروں کی ہیں وہ چلے جاتے ہیں فوسل کو ڈھونڈ رہے ہیں زمین کے نیچے جو بختہ شہروں کے نیچے جو آ گئے تھے وہ جانور ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے نکال رہے ہیں ان سے تحقیقات کر رہے ہیں اور ہر تحقیق جب یقین تک پہنچتی ہے تو معلوم ہے کہ وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی یہ ہے کہ قرآن کی یہ آئے تھا میں نے من مختصر طور پر عرض کیا کہ انسانی کی افسانہ گری نے اس مسئلے کو کیسے سلجھایا افسانہ سائنس کے انکشافات ہمیں کہاں تک لے آئی قرآن نے کہا تھا کہ مجھے سمجھنا ہو میرے حقائق کو سمجھنا ہو تو انسے کو آفات میں دیکھی ہوئی نشانیوں سے انہوں نے آفات میں دیکھی ہوئی نشانیوں پر غور کیا تو ببر کیا تاکیق کیا تو کی انکشافات کیے اس نتیجے پہ پہنچے اس نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو وہ میرے بیان کردہ دعوے کی تصدیق کرے گی سائنس نے ہم سے کہا تو زندگی کی سدا تین آرگینک میٹر سے ہوئی اس مادے سے جس کے اندر زندگی نہیں مٹی ہی سے کہا جاتا ہے قرآن نے کہا کہ بدا حل کر انسان تین انسانی پیدائش کی ابتدا مٹی کی تھرٹی ٹو سیون بتیس بچا اٹھا اور سمجھے جائیے آساد کی نشانیاں جب بے نقاب ہو کر سامنے آتی چلی جائیں تو وہ کس طرح قرآن کے دعوے کی خداشت کی خدوط بنتی چلی جاتی ہیں یہاں سے اطلاع ہوتی ہے آپ کے یہاں پیر یا ایولیوشن کی کہ زندگی کیسے ہوئی اس پیٹر میں کیسے آئی پہلا سینٹنس یہ ہوتا ہے تو ان آرگینک میٹر کے اندر تو یہ بات نہیں کی لیکن اطلاع اس کی جو ہے ان آرگینک میٹر سے ہوئی قرآن کہتا ہے بدخ انتر انسان ہے تین مٹی سے ہوئی مٹی جو ہے خشک مٹی رہتی ہے اس کا تو پتلا بنایا جاتا وہ ذہنی انسانی نے جب وہ عہد تقویت میں تھا تو مٹی کا پتلا بنایا وہ کہتا نہیں پتلے والی بات نہیں والا کب حدت میں انسان نہیں سلالا دن بنتی یعنی ٹوینٹی تھری اوور ٹویلو مٹی کا نہیں پتلا بنایا مٹی کے اندر زندگی پیدا کرنے والی چیزوں کا جو نچوڑ تھا نا اس سے تو رات کیا بات ہے قرآن بہت اچھا وہ صبح تو تھی نہ ہم کیا خود اس میں زندگی کی نو ہو گئی ہاں نہیں آج خود نہیں ہو سکتی وجالنا منم مائے کل شہر بھائی ٹوینٹی ون اوور تھرٹی زندگی کی نمون پانی سے لو مٹی مٹی کا خلاصہ پانی زندگی اور اتنا کہہ کے مجالنا میں نل مائے کلّا شائن ہے گیا خالص آپ دیکھتے ہیں سائنٹیفک سوشن کا بیان کیا گیا ہے اور اس کے آگے کا ہے افادار جو میں نہیں اب بھی ایمان نہیں لاتے ایمان لانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کیا چیزیں پیش کی جا رہی ہیں چلیے مٹی پانی ہوا اس سے کیا اتنا ہلک نہ تھرٹی سیون سے یہ بڑی ہوئی کس کتنی ہوتی میں بنی نا اس کے بعد آگے چلی جائے آپ دیکھتے ہیں کیسے یہ پہلے بنتی چلی جا رہی ہے اسے سامنے رکھیے اور جو کی نا کسی سے یہ تو خیر ابتدائی کتاب تھی اس کی یہ کہانیاں جو ہے ان کا بڑا احسان ہے انسانیت کے ساری زندگی آپ کو معلوم ہے کتنی یہ جوکھوں میں ڈالتے ہیں اپنی جان ایک ایک چیز کی تحقیق کے لیے ان کی کرتی ہے زندگیاں وقت کر دی ہیں اور جن نتائج میں پہنچ رہے ہیں وہ یہی بتائے چین انداز کس کسی مٹی پانی اور مٹی سے بنی ہوئی کس کسی مٹی حرارت انسان ففٹین اوور ٹوینٹی سکس بائیس کہا پھر اس کے اندر کی پیدا ہوئی سورج کی حرارت سے کچھ خشک ہوئی اگر اس چیز کو پانی کے اندر ہی رہنے دیا جائے اور اس میں حرارت نہ ہو تو پھر وہ زندگی کا جو کنواں نہیں بنتا مٹی اور پانی ملنے کے بعد اس کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے حرارت کے لیے سورج موجود قرآن نے کہا ہے کل چکار بالکل وہ خشک تو نہیں ہوگی کام چخار یوں جیسے بہت ہاں دن دن خوش ہو گئے تو پھر بھی زندگی نہیں اس میں رہتی یہ جو مرچے کا کھیترا ہوتا ہے پانی اور مٹی سے تو اس کی پیدا ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر بھی زندگی نہیں ہوتی پانی اور مٹی کو منہ بھول دیا جائے پانی کے اندر اس میں بھی زندگی نہیں ہوتی اس کو ملا کے حرارت اس کو باندھنا چاہیے تو اس میں سے وہ ہمارا مصنوع اس میں سے وہ شانتی پیدا ہوگی ہوگا اور اس کے بعد حرارت سے وہ بدلنے والی ہوگی لیکن بدلنے والی مٹکے کی طرح نہیں کام یعنی ان چیزوں کی بات سے وہ یورپ دے کیا چودہ سو سال چھت کا ایک انسان اس جو جال کو روپ کہتے ہیں پھر اس نے ارب کی سرزمین جہاں ان کی روشنی بھی نہیں گے اس کے اندر ایک انسان جس نے چالیس سال تک مجھے پر میں نہیں سیکھا وہ زندگی کی طرح کی کرنا بیان کر رہا ہے جہاں آ کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس میں حرارت کی وجہ سے اس کی کچھ سوکھا ہے وہ سوکھنے والی چیز میں فرق پیدا کرتا ہے اس قسم کی سوچی ہوئی چیز جیسے کہ یہ لڑکے کی چٹنی ہوتی ہے اور اس قسم کی سوکھی ہوئی چیز سے جو سوکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن زندگی سے لوگ میں ہو جاتی ہے کل پکا ہے اب وہ جو چیز آئی ہمارے سامنے پہلا لائف سیل آ گیا ایک دونوں یا یہ انداز سکتا کہ ربا تو بولا جی خلا کا کیوں یہ مسجد باہر مجھے داعش کرو خدا کی میری بات تو سن لے ہے گے تو اپنی زندگی میں آپ جانا ہے یہ تو لیکن قرآن سے تو بات یہاں پہ کیوں کرتا ہے وہ کیوں کیوں یہاں سے بات شروع کی کی کتاب تو ہے نہیں تو لانا ہے آپ کو اس حقیقت پر کہ پوری انسانیت ایک عالمگیر برابر ہے اور اس کو وہ لاتا ہے یہ کہہ کے کہ تمہاری اوریجن بھی تو ایک نقشے وادہ سے ہوئی ہے یہ مختلف شکلوں تم نے اختیار کر لی ہے یہ تو ماحول کے اعتبار سے زندگی کا تقاضا ہوا اوریجن کے اعتبار سے تو تمام تم سب کا اوریجن جو ہے اب لفظ واحدہ کے معنی ہو گئے آپ کے ایک lifestyle that universal lifestyle جس میں ابھی دو نہیں وہ ہوئی ابھی ابتدا تمہاری ہوئی لفظ واحدہ جن کے روحن کی کیفیت یہ ہو کہ وہ دو بھی نہ ہوں تین جو تمہیں حیات سے آگے بات کرے اس کے بعد وہ کتنی شاخیں کیوں نہ پھیلے اب میں شاخوں کی بات ابھی آپ بتاتا ہوں درخت کی ابتدا ایک مہینے سے بیس سے ہوتی ہے کتنی شاخیں ٹوٹتی ہیں کتنے تک تو اس میں آتے ہیں تو اس سے درخت کی ایک مہینے سے بیس ہوتی ہے کتنی شاخیں ٹوٹتی ہیں کتنی تب تو اس میں آتے ہیں دودھ ہوتے ہیں مختلف پھل ہوتے ہیں کیا یہ وادت نہیں ہوتی کتنے تو شراک ہوتا ہے درخت جان اگر نیچے سے لگا لیتی ہے تو وہ آخری پتی تک نہیں پہنچ جاتی پتی اگر ہوا سے ہوا کو کھینچتی ہے تو ایک ایک تو نہیں رہتی کیا جو ایک پتا سوکھ کر درخت سے گر جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار وہی بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ لگا ہوا تھا سارا درخت مجرم ہوتا ہے قرآن میں یہ کہنا چاہتا کہ انسانوں ایک عالم عالمی برادری ہے برادری کی کہ یہ بنیاد یہ ہے کہ اس کی بنیاد قرآن میں یہ کہنا تھا کہ انسانیت ایک عالم پور برادری ہے برادری کی لیے بنیاد یہ ہے کہ اس کی بنیاد اصل اوریجن جو ہے کے ایک کی طرح ایک لائف سیل سے ہوا ہے تم میں یہاں تم ہوتی یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی ایک پتلا ہم نے بنا دیا تھا حالانکہ کا ہم ناچ کا جو کہا ہے پوری انسانیت سے کر رہا ہے پوری انسانیت ریزن تمہاری نفس والے جو کہ کدھر ہو جائے ذرا نفس واحدہ ہوا تو ارومنل لائف اسٹائل جس میں ابھی تو تمیز دو کی نہیں ہوئی تو ہونے کی تمیز نہیں ہوئی ابھی وہ خبر کا من ہار جو تھا وہی لائف اسٹائل جو ہے تو وہی تمہارے ہاں بھی توڑ بن گیا ہمارے یہاں تو لوگ صرف بجلی کو جاتے ہیں نا کا ترجمہ کیا نقش سے واحدہ ہوئے بابا آدم زید ہوئے ان کی بیوی تو بھی بنائی گیا قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے سائنات کی ہر شہر کی بہت پیدا کی اور آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ ہر شہ کی لوٹ ہوتی ہے لوٹ جیسا آپ کو معلوم ہے جن دوستوں کو کہتے ہیں کہ میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسرا ناتمان رہ جائے جو نقص واحدہ تھا لائف سینس تھا اس کے جو ہر کے دو چھٹی سیل کے اندر جو ڈیولپ ہو گیا الگ الگ ہوا ہے ان میں سے ایک ایک سیل جو ہے نا تمام ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ تنہا اب چھٹ کے بھی جو نہیں ہو سکتا اب یہ ایک دوسرے کے لوز ہو گئے کمپلیمنٹری کی کمپلیمنٹری کی ایک کے ساتھ دوسرا ملے گا تو پھر یہ ایک مکمل کیا بنے گی ویسے نہیں بنتے جاج اس کو کہتے ہیں وہی اس کا ایک تیر بن ہے اس میں دلی نہیں اس کا ترجمہ ہے ایک گوڑا بنا ہے اس میں جو ایک دوسرے کا محتاط ہے اب ان دونوں کے ملنے سے بات آگے چلی جو یہاں پہ ساری کمیاں بیان نہیں کر رہا اس کو ضرورت اس نے چلا لانے کے بعد پھر کیا کہا مالا گن لا کر جمع دلّا ہے بہار وقد خدا تم اتوار سیونٹی ون اوور فورٹین اکہتر بٹا چودہ پہلے پیچھے ہوئے وقت خدا کا تم اتوار تم پہلے ہی دن کسی پتلے کی شکل میں ہی نہیں کا آدمی بن گئے تھے بہت سی درد دردشی دے کر بڑی تبدیلیاں کر کر بڑے مدارک میں سے گزار کر تمہیں آہستہ آہستہ یہاں تک لائے ہتوار کام بہ کام بدلتے ہوئے تصورات کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں کہ مختلف مدارک میں سے گزرتے ہوئے تو ان شاید آگے بڑھ کے بھی کریں گے اس طرح تمہیں پیدا کیا پھر دیکھیے قرآن بعد یہاں یوں نظر آئی جیسے سائنٹفک ڈسکوری کو بیان کر رہا ہے کہ تمہیں اس طرح سے مختلف حالات میں سے گزارتے ہوئے آہستہ آہستہ ہم یہاں تک لے آئے ٹھیک ہے سائنٹسٹ سائنٹسٹ اتنا ہی کہے گا پتا قرآن کیا کہ جب ایک دیر تمہیں سے مختلف مدارس میں سے تم گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو تو یہ تم نے کیوں تو نہیں کیا کہ اب یہ آخری درجہ آ گیا اس کا آخری منزل آ گئی اس کی تمہارے ارتقا کے بعد اور آگے کچھ نہیں ہے یہ تم نے کیوں سمجھ لیا مادہ تم نہ کر دونوں بندہ ہے بتا رہے تم اور بتا کہ تم کو کیوں نہیں سے کرتے نہیں کہ ہوگا آگے بولنا دیکھا سائنٹسٹ اور قرآن میں فرق کیا ہے اور یہ مادہ تم لاتا کیا انداز بات کرنے کا ہے پھر جب کیفیت یہ ہے کہ جب سنگل کے اس سیکٹر میں آئے یوں آگے بڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے تو یہاں پہنچ کے تمہیں کیا ہو گیا ہے خدا تو مزید بخار کی توقع نہیں کر رہے کیا ہوگا اس کے بعد پتھروں کی طرف جانے کا نہ کا دن میں سبق ان سبق ایٹی فور اوور نائنٹین چوراسی بٹا انیس نہ سر تو بن رٹا بات مرکز بھرے گا رقبہ کے معنی ہوتا ہے بلند کی طرف چلے چلنا بھی جی اور مور کی طرف چلے قرآن نے خدا سے غل عروج کہا رہا ہے کہا سیڑھیوں والا خدا ایک ایک درجے سے بلندیوں کی طرف لے جانے والا لکڑ کے بننا سبق ان سبق ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج کی طرف بلندیوں کی طرف ہو گیا نے استعمال کیا ہے جس کے اندر یہ دے گیا نہیں کے بننا چڑھاتا چلا گیا ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج کی طرف بڑھتے چلے گئے یہاں پہنچنے کے بعد کہ آپ اس کے آ گئے انسانیت کی تو وہاں اقتدار ہوئی ہے حیوانیت آپ آخری سوچ لو یہاں سے آگے بڑھنے کے متعلق تمہارے دل میں کوئی غلدلہ نہیں پیدا ہوتا اور میں نے کہا تھا کہ قرآن نے سمجھایا یہ ہے کہ نقص واحدہ وہ ایک نمنا کا بیج ہے جس سے تناور درخت پیدا ہوتا ہے شاخ میں مختلف سب کے الگ الگ پھول جڑا جانا اصل کے اعتبار سے ایک ٹوٹتا ہے سارا درخت ٹوٹتا ہے ہر سب جو شراب ہوتا ہے سارا درخت پر سب کو شراب ہوتا ہے کہاں بننا ہے اندر کا کون بننا لوگ دینا راسن خدا نے تمہیں زمین سے گھومتا لگ دیا جیسے درخت دیکھتے ہو اپنے سامنے میں پیدا ہوا ہوتا ہے سیونٹی ون تو سیونٹی ستر بتا سترہ طرح سے یہ سوچنا یہاں تک پہنچے بڑے خوبصورت الفاظ ہے قرآن سا جی انشا کم نب سنگھ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں انشا تم ڈیولپ کرتے ہوئے نشو نما دیتے ہوئے ایک اوریجنل لائف سینس کو پیدا جو انشا کی مشور نہ دیتے ہوئے دلکل کرتے ہوئے آگے پہنچایا طریقہ کیا تھا اس کو جانے کا فروخت کا قرض کیا کروں قرآن کی رکھا طریقہ یہ تھا کہ ایک منزل میں تم ٹھہرتے تھے زندگی کا کاروان ایک منزل میں کچھ عرصے کے لیے ٹھہرتا تھا پھر اس کے بعد لگتا وہ پھر وہ وہ جو جو پروگرام تھا جو وہ منزل تھی وہ اس کاروان کو اگلی منزل کے کر دیتا تھا امانت کو طور پہ گا تو آگے ہوتا کو آگے مستقرم گا مدد پتا نہیں یہ ایک منزل میں قرار کتنے لاکھوں لوگ کیونکہ ایک منظر میں قرار روپ سے نہیں رہ اس اس نے پھر کو کیا اگلی منزل کے میرا کام ہو گیا اب تم سنبھالو اور اس نے پھر اسی طرح سے قرار کے بعد اگلی منڈل کے دی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم اس منزل کے آگے آ گئے بنا تم کم ارد مت کرو میں مساؤ اس ارضی آرام گاہ میں بھی تمہیں ایک وقت مغرب کے لیے ٹھہرنا ہے اس کے بعد پھیلنا ہے خبر نہیں ہو گیا اس میں تمہیں اگلی منڈل میں کرنا ہے مانا تم کر جمع لائے بخار جس چیزیں جب تم کو دیکھ رہے ہو سمجھ رہے ہیں تو تمہیں کیا بولنا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے اپنے لیے غلام مکان کا مکان کی سجاو تو بچے نہیں کرتے قرآن نے یہ کیا جو کہا نقل فصل من آیات باتیں ہم بڑی منسوخ کر جسے کہتے ہیں فصل کے معنی ہوتا ہے الگ الگ کر کے جن اسی منسوخ کے کہنے آئی ہیں جو جڑا کرتے ہیں الگ الگ کر کے اس کو ہم بیان کرتے چلے جا رہے ہیں ان تینوں سے بڑا ٹھیک ہے لیکن لیکن جب کہوں صرف ان لوگوں کے لیے جو سطح سے کام لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے چلتے آنے والے کے لیے لیکن جب کہوں یہ ہے جو کچھ ہم کیسے کریں آئے ہوئے نظر کے لیے کتنا ہی کافی ہے جو میں نے ارد کیا فرما قرآن آگے پھر جاتا ہے یہ انسانی بچہ رہنے مادر میں بیٹھے آتا ہے وہاں کس طرح سے حیوانی بچوں کی طرح پرورش پا کر ایک مقام پہ پہنچ کر مہم نہیں حیوانی بچے سے یہ بالکل ممتاز الگ ہونا چاہیے یہ ہلکے آخر پرانی کا ایک جڑا مانا مضبوط ہو جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ صاحب اختیار ارادہ ہوتا ہے حیوان صاحب اختیار ارادہ نہیں ہوتا کہتا ہے یہ ہے وہ روح خداون بھی جو تمہیں دی جاتی ہے خدا کی توانائی میں سے ایک حصہ پیارا ارادہ صرف خدا کا شرف ہے اس قائم کسی اور کا نہیں انسان کو اس نے یہ شرط عطا کیا ایک حد کا کہا وہاں تم باقی حیوان سے مسلم ہو اور اب آئے آگے تمہارے اختیار ارادے کی دنیا شروع ہوئی پچھلی کڑیوں کی آخری کڑی اور اس کے بعد یہ نئی کہیں اس سے آگے چلنا ہے آخر کہتے اس مقام سے ہے جہاں پچھلی کہیں ختم ہو کے نئی کڑی شروع یہ بات آگے چلی جائے گی اور سنبھالی آپ نے قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم کہاں ان کو جائیں نہ وہ آدم سے کتنا کہتا ہے نہ اس کی پتلی سے اس کی جیوی کو نکالتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتی زندگی کو اس طریق سے وہ بتاتا ہے کس طرح مختلف مدارج میں سے گزرتا ہوا جب کم حیات پھر دو ٹکڑوں میں بٹ کر آگے بڑھا سب کر ان پڑھ سنگ بڑھتا ہوا مختلف مناظر میں گزرتا ہوا ٹھہرتا ہوا بڑھتا ہوا اس یہاں پہنچنے کے بعد اب زندگی تمہاری ان افراد بھی نہیں رہے گی ایک تو افزائش نسل کے لیے بھی ضروری ہے کہ زندگی متمدن ہو یہ جوڑا اب حیوان کی طرح نہیں ہوگا کہ اس میں صرف آگے ایک بچہ پیدا کرنا ہے حیوان کا بچہ نے نام جیسا وہ پیدا ہوتا ہے اس کو اگر سبھی پرورش نشو نما کا سامان دیے چلے جائیں کھانے پینے کو تو جو کچھ میں اس ماں باپ ہوتا ہے وہ آخر میں خود بخود بن جاتا ہے بکری کا بچہ اسے صرف آپ کو دودھ گھاس چارا دینے کی ضرورت ہے کسی اسکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں اسے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو بیٹا ماں باپ کے بچے قدم پہ چلو تم بکری کی رانگ ہو بکری بنا کسی کہنے کی ضرورت ہی نہیں وہ کچھ اور بن ہی نہیں سکتا وہ ان خود وہ کچھ بن سکتا ہے شیر کا بچہ شیر بن جاتا ہے بکری کا بچہ اب خود بکری بن جاتا ہے ان کے اختیاروں ارادوں سے بدل نہیں لیکن آپ سوچیے تو صحیح تو انسان کا بچہ کیا اچھا، اس کی تحقیق ہے کہ اس سے اگر کھانے پینے کو آپ دھو جائیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں اسی طرح سے اور تو رہا کیا وہ بھی ممکن ہے کہ جو کچھ اس کے ماں باپ کو جو ڈانٹتے ہے وہی کچھ بن جائے شبل سے باہر تو لے جاتا ہے ماں باپ تو یہ توڑ رسی کا چیز ہے لیکن وہ جو اندر انسانیت ہے کیا اس کو بھی وہ انکٹ دے کے پیدا ہو جاتا ہے بچوں کے بچوں کی طرح یہ تو روز کا مسا ہے ہمارے ماں اور باپ دونوں اہم ہو بچہ کو پیدا ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے جان ہوتا ہے بچوں کی اس کچھ مانگ کرتی چلو اگر وہ ملائکی رہے گا نے پاس جوڑا تھا میں کچھ جوڑا بچوں چاہتا ہوں مطلب آپ کو پڑھانا پڑتا ہے اور جو تربیت بن کر جس قسم کے ماحول میں اس بچے کو آپ چھوڑ دیں گے جو تربیت آپ اس کو دے دیں گے وہ نہیں کچھ بن جائے لہذا یہاں سے جو اب زندگی آگے بڑھی تو یہ حیوانی زندگی کا انداز نہ رہا کہ ایک نر اور مادہ نے تلاک سے آگے ایک بچہ پیدا کر دینا ہے اور معاملہ ختم جب تک وہ خود کھانے کے قابل نہیں وہاں کے پھلوں میں پھول اور خود پیدا ہوتا ہے ہے جب وہ دوسری جگہ حل کرنے کے قابل ہوتا ہے ماں باپ ادھر چلے جاتے ہیں وہ بچہ ادھر چلا جاتا ہے اس بچے کی تو یہ چیز نہیں اسے تو آپ کو حیوانی پیدائش ہونے کے بعد انسان بنانا پڑے گا اس کے لیے آپ کو گھر کی یا خاندان کی زندگی کی ضرورت پڑتی ہے یہ جو ماں باپ ہیں ان ماں باپ سے گھر کی شکل میں رہنا پڑتا ہے وہ بکری بچے یا گائے بھینس کی طرح نہیں ہے بچہ پیدا دیا تو وہ اس کے بعد جب وہ کھانے پینے کے قابل ہوتا ہے تو جہاں نیچے چلے جائے بچے کو ان پر اثر نہیں پڑتا باندھ کا بچہ خود بہن بن جاتا ہے بکری کا بچہ خود بکری بن جاتا ہے وہ ماں باپ کے کر دیا یہ انسان کا بچہ جو ہے یہاں کو نہیں بن اس لیے جہاں یہ کہ اس ماں باپ نے اس کو کسی طرح پیدا کر دیا اور اس کے بعد پھر جہاں چل چلتے باپ دفتر میں بچہ ڈبے سے دے رہا ہے وہ پھر کیا ہوگا جو کچھ تم کا بیتا ہے بنے یہ ہم ان کی پرورش کرتے ہیں اور پھر جب اس کے بعد وہ قوم بنتی ہے جو ہمارے سامنے ہے نئی جنریشن تو وہ سوچتی ہیں وہ سوچتے اپنے آپ کو تم نے اپنے آپ کو کی خطر میں رکھا تھا صرف پیدا کیا ان بچوں کو چھوڑ دیا کرنے دور کی طرح بچوں کو سے آپ چھوڑ دیا کچھ کروں گا بڑی ذمہ داری ہے انسانیت کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ ہے ایک بچے کو اس دنیا میں لانے کا موجود ڈالنا آپ کس قسم کا اضافہ کرتے ہیں اس انسانیت کے اندر اس کے لیے ضرورت تھی قرآن نے جو یہاں کہا ہے یا یہ ہم سوچتے بھی بندے یہ خدا کے قانون ربوبیت کے ساتھ یہ تم نداس پشٹی کرو گے یہ بڑی ضروری چیز ہے یہاں کہنے کے بعد وہ بچہ میں نہ ہوا رجالن شکیلن میں نسا سلسلہ آگے چل کر پھر کہا بتا کلا تو میں ان قوانین کی مجھے کرنی پڑے گی ان اخبار سماجی کی مجھے کرنی پڑے گی شاید ہوئے اب بات آ گیا اللہ جی وہ گاؤں میں رو دیجیے وہ گاؤں میں سمندر جو خدا نے مقرر کیا ہے اللہ بھی والرام ترجمہ میں بھی دیکھیں گے دوسری جگہ بھی تصویروں میں کچھ بات آپ کے پلے نہیں پڑے گی کے من سوال کر کے ہوتے ہیں اور رشتے داروں سے بھی سوال کرتے ایک دوسرے عربی زبان میں ایک بنیادی ہوتے سوال کے مانے ہوتے آپ کے ہوتے ہیں آپ جو دوسرے سے سوال کرتے ہیں ہاں وہ سوال بچوں کا نہ ہو پوچھتا ہے بچہ جب آپ سے کوئی بات تو وہ آپ کی انفارمیشن کا متعلق ہوتا ہے سائل کے معنی قرآن کی روح سے سوال یعنی ماننے کے لیے سوال کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی وہ احتیاط نہیں ہے کسی دوسرے کے لیے اسے سائل کرتے سوال کے معنی یہ کیسا ادونا ایک دوسرے کے تم محتاج ہوتے ہو تمدنی زندگی کے اندر کوئی فرد بھی مستغنی دوسروں سے ہو نہیں سکتا مدنی زندگی کے اندر تعاون کی نہایت بڑی ضروری ہے ایک تو احتیاط جو ہے جو خود ہی تم اپنے طور پہ مقرر کرو خود ہی اپنے طور پہ تم پوری کر لو کچھ روپئے کی احتیاط کسی پوری کر لو کچھ روٹی کی احتیاط وہ پوری کر لو آپ نے پتا نا قرآن نے کیا کہ اللہ جی کتا پہ ہی تمہاری احتیاطی قانونوں خدا مندی سے ایک دوسرے کے ساتھ پوری ہونی چاہیے اس لیے تم زندگی زندگی ضرورت ہے زندگی یہ تھی جس نے بالکل متمین کر دیا عام معاشرے سے ان اس قوم کے معاشرے سے لوگ لانگی مجھے اپنا معاشرہ طے کرتی ہے وہ بھی تو تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد سے محتاج ہوتے ہیں بیسیکلی کوئی چیز ایسی بنیادی نہیں ہوتی ان کے درمیان جو ان کو باندھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں کہا تو تعاون آتے نہیں خدا کے قوانین کی روپ سے ایک دوسرے کی مدد سے سمجھا سمجھاج لاگو بھی ایک دوسرے کا محتاج ہوتے ہیں یہ بات نہیں شری انسان بھی محتاج ہوتی ہے وہی وہ ہوگا جو اس انداز سے ایک دوسرے کی احتیاط بھی کریں گے تصاعن دہی اس کی سدار کیسے ہوگی ون اور ہم یہ واؤ یہاں تبدیلی ہوگی یعنی پہلی ابتدا جو اس کو یونٹ بناتا ہے قرآن وہ گھر کو بناتا ہے روز سے جو رشتہ ہوتا ہے ایک یونٹ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے بات شروع کرو لیکن اس کو یہ معنی نہ سمجھو کہ تمہارا جو یونٹ بنا دیا ہم نے تمہیں باقی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تمہارا سب کا اوریجن نس واحدہ سے ہوا ہے تم ایک درخت کی طرح ہو نا لرد نہ باتن تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے شرابی اور گواری آئے گی تو سارے درخت کے اوپر آئے گی سوکھے گا تو سارا درخت سوکھے گا ایسا نہ کرو تو چند ٹہنیوں اس کی دوسری ٹہنیوں کا پھول سوکھ کر تو سب سب کو شاداب رہیں اور وہ سوکھ جائیں یہ بات نہیں ہوگی پائے ہمارے قانون ربوبیت کے مطابق ایک دوسرے کی احتیاط کو پورا کرو گے درختوں کی طرح بڑوں کرو گے اور یہی وجہ کہ قرآن نے جہاں تشویش دی ہے یہاں بھی ہمیشہ کھیتی اور درختوں کی ہے اور جنت کے تو مانی ہیں سر سب جو شاداب بابا کس طرح کا معاشرہ بناؤ ہر آم کے بات میں شروع کرو ایک یونٹ چھوٹا تھا ہر گھر کے اندر جنت کا نقشہ پیدا کرو اور پھر اس کو سنسان نہیں کرو وہاں تک اپنی چار دیواری تک کو تم معاشرہ کہتے ہو ہوتا کیا راتوں کو تم اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتے ہو گھر کہتے ہو صبح یہاں سے باہر نکل جاتے ہو وہ چار دیواری پیچھے رہ جاتی ہیں تم معاشرہ بن جاتے ہو یہ معاشرہ تم خاص کے لیے چلتا رہتا ہے جیسا عالمگیر جی، انسانیت کی ملنے سے مجھے یہ بات جب یہاں سے وصول کر رہا ہے بردا رحمان بلر عام ایک یونٹ بناؤ خاندان کا رشتے داروں کا یہاں سے بات شروع کرو اور اس کو ہر وقت نگاہ میں رکھو تو ان تانا کانا تن رقیبہ خدا نگران ہے تمہارے دیکھتا ہے کہ تم کس طرح سے باہمی تعاون کرتے ہو کیسی تمدنی زندگی بسر کرتے ہو کس قسم کا اضافہ کرتے ہو نسل انسانی کے اندر کیسے انسان کا یہاں سے جاتے ہو اور خود اپنے لیے بھی بکار کی توجہ کرتے ہوئے ہی آگے بڑھتے ہو یا زندگی تمہاری یہی ہے کہ حلوں کی طرح تم نے کھایا پیا سوئے کچھ بچے پیدا کیے کچھ مر گئے ان کو حیران کے درجے میں رکھا کہا کہ یہ زندگی تو ہمارے قانون کے کابیاں نہیں ہے ہمارے قانون کے کابیات یونٹ سے شروع کرو اور ہم دیکھیں گے ہر وقت کیا ہیں پہلی ہو گئی جی جانے میں وقت پانچ سات منٹ کا باقی ہے ایک مزدور بیمار ہی آئے تو مجھے سر جب بنا تقدر ملنا کا ہم سب زندگی کے اندر تعاون کی نیا بڑی ضروری ہے جب تک ایک تو کہ آپ